ہوتی ہے پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی دوسری سورت پڑی جاتی ہے پھر دوسری رکت شروع ہوتی ہے رقو سجدے کے بعد دوسری رکت میں اٹھ کر پہلے پانچ تصویریں ہوتی ہے پھر سورہ فاتحہ اور کسی دوسری سورت کی تلاوت کی جاتی ہے پھر رقو اور دو سجدے اور تشاہد کے بعد سلام پھیر کر عید کی نماز ختم نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خطبہ عید ہوتا ہے خطبہ عید نماز عید ادا کرنا سنت ہے اور خطبہ سننا فرض ہے خطبہ سننے کے بعد دعا میں شامل ہونا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انتہائی ضروری ہے کہ آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتی ان کو بھی عید میں آنا چاہیے کہ اگر نماز نہیں پڑتی تو مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدین کی دعاؤں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے دعا کے بعد عید کی نماز اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے ان شاء اللہ دوستوں سے یہ توقع ہے کہ وہ اسی طریقے پر نماز عید کو ادا کریں گے اور انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں گے اور بہنوں کے لیے الحمد للہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله الله الله الله فلا فلا له له ومن هادي نشهد أن أن لا إله إلا ونشهد محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير كتاب وخير الهدي هدي صلى عليه وسلم وشر الأمور وكل وكل بدعة بدعة پلا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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضرات مسلمانوں کے لیے عید اضحا خوشی کا دوسرا بڑا تہوار ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر امت کے لیے ہر قوم کے لیے خوشی کے کچھ دن مقرر کیے ہیں اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے خوشی کے لیے دو عیدیں مقرر کی ہیں ایک عید فکر ہے اور دوسری عید اضحا ہے عید فکر اس عید کا نام ہے جو کہ مسلمان ایک مہینہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھ کر مہینے کے گزرنے کے بعد کھلے میدان میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور عید اضحا اس عید کو کہا جاتا ہے جو حج کے بعد دسویں ذیلج کو اس بات کی یاد تازہ کرنے کے لیے مسلمان مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلاط وسلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے بیٹے کو رب کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاضح حاض الزاحی و ابھی تم ابراہیم لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ قربانی کیا ہے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت کو تازہ کرنا ہے ابراہیم خلیل علیہ السلاط وسلام اللہ کے ان برگزیدہ انسانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ رب کی راہ میں لٹا دینے کا ارادہ فرما لیا تھا خدا بند عالم نے اپنے کلام مجید کے اندر جس قدر محبت اور پیار سے ابراہیم خلیل کا تذکرہ کیا ہے نہ کسی اور انسان کا کیا نہ کسی اور پیغمبر کا کیا ہے بہت سے انبیاء کا ذکر پرانے مجید کے اندر آیا ہے لیکن ابراہیم کے تذکرے میں ایک خصوصی پیار کی جھلک اور مٹھاس پائی جاتی ہے اس کا سبب کیا ہے خداوند عالم نے اس کا سبب بھی اپنے کلام مجید ہی نے بیان کیا فرمایا و عزب کلا ابراہیم رب کلمات مات ابراہیم کو یہ مقام بلند اس لیے ملا کہ جس قدر آزمائشیں ابراہیم خلیل پر ڈالی گئیں اتنی آزمائشیں کسی اور نبی اور پیغمبر پر نہیں ڈالی گئی ہیں لیکن ابراہیم وہ جلیل القدر انسان تھا جو اتنی لا تعداد آزمائشوں اور بے شمار امتحانوں میں انتہائی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوا اس کے گھر کوئی اولاد نہ تھی اس نے اپنے رب سے بیٹا مانگا ابھی الفاظ اس کی زبان سے جدا نہ ہوئے کہ اللہ نے اسے بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی جب بیٹا عطا ہو گیا اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ میں دیکھوں میرا ابراہیم بڑھاپے میں بچہ پا کر مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا اللہ نے ارشاد کیا اے ابراہیم جس بچے نے تیرے گھر کو رونق بخشی ہے اس کو اپنی گود میں اٹھا اور بادل غیر بھی زر میں لے جا جہاں دور دور تک نہ پانی ہو نہ سایہ دار درخت اور اسے صحرا کے حوالے کر دے ابراہیم نے اپنے رب کا حکم سنا کھڑے منہ انحراف نہ کیا اللہ بیٹا دیا بھی تو نے تھا مانگا بھی تو نے میں تیری بارگاہ میں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں بیٹا اٹھایا حاجرہ کو ساتھ لیا اور اس میدان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جہاں میلوں تک پانی نہ ہو نہ کوئی سایہ دار درخت اور پھر بعد ان غیر سی زر بیت اللہ الحرام کے پڑوس میں پہنچے چالیس میل دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں کوئی سایہ دار درخت نہیں سمجھا کہ یہی وہ بستی ہے جس بستی میں بغیر باسیوں کے بستی بغیر پانی کے بستی بغیر درخت کے سبزے کے بستی جس بستی میں رب نے مجھے اپنا بیٹا چھوڑنے کا حکم دیا بیٹے کو اٹھایا ہاجرہ کی گود میں رکھا خود اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چل نکلے حاجرہ حیران و پریشان ماجرا کیا ہوا مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں آواز دی یا ابراہیم خود ہاجرہ کا پوتا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاجرہ کے پوتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں میری دادی اما نے آواز دی ابراہیم ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا پھر آواز دی پھر جواب نہ ملا پھر آواز دی آج رات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ابراہیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی سزا میرے ننے اسماعیل کو کیوں دیتے ہو مجھ کو بتلاؤ پھر بھی ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کیا اما ہاجرہ کے دل میں خیال آیا اور اس خیال نے الباس کا روپ سارا فرمانے لگی اللہ ہمارا کا بہادا ابراہیم نہیں بولتے نہ بولو لپٹ کر بھاگ کر اپنے بیٹے کو تپتی ہی ریت پر لٹا کر ابراہیم کی رکاب تھاما کہنے نی ابراہیم جواب دینا گوارا نہیں نہ دو اتنا تو بتلا دو اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اس والے کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا حاجرہ کی طرف فرمایا حاجرہ اپنے لختے جگر کو اپنی مرضی سے صحرا کے حوالے کون کر کے جاتا ہے اللہ ہو ہمارا نہیں رہا تھا مجھے رب نے کہا رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اما ہاجرا اس کا بھی امتحان ہو گیا غلیل کے بعد آجرا جواب دیتی ہے ابراہیم پھر آنسو کے ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے جس رب نے بڑھاپے میں بچہ ادا کیا وہ اس بستی میں میرے بچے کو بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے جاؤ تم پہ کوئی شکوا نہیں ابراہیم چلے گئے میں پلٹ کے آئی بچہ پیاس سے بھلک رہا تھا اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا دودھ خشک ہو گیا پانی کہیں نظر نہیں آتا میں نے بچے کو زمین پہ نکالا اور بھاگتی ہوئی سفا پہ چلی شاید کہیں دور پانی نظر آ جائے کوئی پانی نظر نہیں آیا پھر اتنی بھاگتی ہوئی اسرائیل کے پاس پہنچی کہیں اس کو کوئی درندہ ہی اٹھا کے نہ لے جائے پھر بچے کو ایڈیا رگڑتے ہوئے دیکھا پھر بھاگی بھاگتی ہوئی کو ہے مربا پہ پہنچی پھر پانی نظر نہیں آیا پھر پلٹی ہاتھ چکر لگائے اور سرور کائنات نے کہا آخری مرتبہ ماں کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا اللہ تو نے دینا ہی تھا تو اس طرح ماں کے سامنے ایڑیاں رگڑ کے تو نہ مرتا کوئی ماں تو برداشت نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کو کہ اس کے سامنے پیاس سے تڑپتا ہوا مر جائے اللہ بچپن میں تو نے اس پر بہت امتحان ڈالا اللہ ہم تیرے امتحان پر راضی لیکن اللہ میں اپنے معصوم کو ایڑیاں رگڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی میں اس کے لیے کہاں سے پانی جاؤں میرے آقا نے رشاط فرمایا ماں کی تیخ عرصے اللہ کے طرف پہنچی آسمان کو پھاڑتی ہوئی جبریل امین کو حکم ہوا جاؤ بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے اس چشمے کو جاری کر دو جو قیامت تک جاری رہے گا حاضرہ پلٹی دیکھا ننے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ نے اس زمین میں شناخت پیدا کر دیا ہے کیا آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں بھی اس زمین میں شناخ پیدا نہیں کیا جا سکا آج تک اس کنویں کے علاوہ پوری بستی مکہ میں مشینوں کے ساتھ بھی کنواں نہیں نکالا جا سکا اس چشمے کو جسے اسماعیل کی ننی ایڑیوں نے پیدا کیا تھا پانی کا سوارا چھوٹا آقا کائنات کہتے ہیں میری ماں جلدی سے آگے بڑھی ریت کو لے کر پانی کے گرد بند باندھنے لگی اور بے اختیار کہا جم جم پانی رک جا رک جا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میری اماں پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی سارا عرب سیراب ہو جاتا پانی ختم ہونے میں نہ آتا اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ زمزم کا چشمہ نمودار ہوا جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا پانی پی کر اللہ سے رزق کی دعا مانگے رب رزق عطا کر دیتا ہے علم کی دعا مانگے رب علم عطا کر دیتا ہے بیماری سے شفا کی دعا مانگے رب شفا عطا کروا دیتا ہے وہ چشمہ اگلا چشمے سے لوگ سیراب ہوئے وہ بستی جو بستی ہے غیر ایسی کی آباد ہوئی بچہ پر پانے لگا کھیلنے لگا کودنے لگا دوڑنے لگا آسمان کی طرف سے ایک اور حکم ہوا ابراہیم جس بچے کو عرب کا ریگزار ختم نہ کر سکا جاؤ اپنے ہاتھ سے جا کے ختم کرو اللہ ملنے کا موقع بھی دیا ساتھ حکم بھی عطا کیا کہ جاؤ اپنی آنکھوں کو اپنے بیٹی کی روشنی سے ٹھنڈا بھی کرو اور ذمہ بھی کرو لیکن وہ بھی ابراہیم تھا دیکھا اسماعیل بیت الحرام کے پڑوس میں کھیل رہا ہے اتنا خوبصورت کہ چشمے پلک نے اس سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا ابراہیم کا بیٹا نبی کا بیٹا خود نبی اور خاتم النبی کا باپ بننے والا اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا نگاہ پری آئے سباس نے لفظ کھلائی آگے بڑھے بیٹے کو بلایا بیٹا میں تیرا باپ ہوں فرمایا نور نبوت ہی سے پتا چل گیا ہے کہ تو خلیل اللہ ہے ملے سینے سے لگایا پھر کہنے لگے اے بیٹے انی ارا فلم میں انی اصواہوں کا فنڈ مادہ کرا بیٹے یہ ملاقات بڑی مختصر ہے بابا کیوں کیا بات ہے فرمایا ملاقات ہی کے ساتھ رب نے یہ کہا ہے تجھ کو اپنے ہاتھ سے بھی بہتا جا اور قرآن کے الفاظ پہ اس میں پاڑا اور اس والے نے بات نقل کی ابراہیم اور اسماعیل کے مکالمے کو قرآن کا حصہ بنا دیا فرمایا باپ کے منہ سے بات نکلی کہنے لگے اسماعیل تیرے ذبا کا حکم ہوا ہے میں تیرے رائے پوچھتا ہوں تیرا مشورہ کیا ہے ہائے ہائے اسماعیل بھی حاجرہ اور ابراہیم کا بیٹا تھا کیا جواب دیا قرآن کے الفاظ یا اب پال ماستا ہوتا جی دنی ان شاء اللہ میرے صابرین بابا حکم رب کا اور مجھ سے مشورہ میں بھی اور تیرا بیٹا ہوں اف باتوں میں پوچھنے کی ضرورت نہیں چھری ہاتھ میں لو گردن پہ پھیرو میری پریشانی پہ شکن تک نہیں پڑے گا ستا ان شاء اللہ ہو اور قرآن سلم اسلم مسلح دل بیٹے کو لے کے ابراہیم نکلا آگے آگے بیٹا چھری ہاتھ میں تھامے کاٹنے کے لیے اور پیچھے پیچھے بیٹا کٹنے کے لیے آسمان میں خبر و رضا کا یہ منظر پہلے کبھی نہ دیکھا رہا اور مومنو آج عید کا دن مناتے ہوئے اپنے جانوروں کو اچرا کرتے ہوئے اپنے چشمے تصور سے اس منظر کو دیکھو آگے آگے باپ پیچھے بکرا گائے نہیں اونٹ نہیں اپنا اکلوتا بیٹا بڑھاپے کی کمائی گھر کی روشنی کاٹنے کے لیے باپ جا رہا بیٹا کٹنے کے لیے جا رہا شیطان ملا کہاں جا رہے ہو اسماعیل ننا سا اسماعیل جواب دیتا ہے تجھ کو معلوم نہیں رب کی راہ میں کٹنے کے لیے جا رہا کہا باپ اتنا ظالم اپنے ہاتھ سے تجھ کو سبح کرے کنکر اٹھاؤ کہاں ملوث دور ہو جا باپ اپنی مرضی سے کاٹنے کے لیے نہیں جا رہا رب کے حکم کی تعمیر کے لیے جا رہا ہے اچھا تین دفعہ بتایا تینوں دفعہ جواب دیا رب نے ان جگہوں پہ نشان لگا دیے کہ خاتم النبیین آنے والا اس کی امت آنے والی ان نشانوں کو تازہ کرے آگے بڑھے قرآن کے الفاظ باپ کاٹنے کے لیے بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا صلاح الزمین زمین لکھایا تو پہچانی کے بل لکھایا عادت یہ ہوتی ہے جانور کو سوا کرتے ہوئے کہ اس کو جدی کے بل گردن کے اوپر لٹایا جاتا ہے تاکہ سارا تشری پھیری جا سکے لیکن ابراہیم نے جب اسماعیل کو لٹایا پہچانی کے بل لکھایا الٹا سڑک جا مکشرین نے کہا تو جب بابا ابراہیم اسماعیل کو لٹانے لگے تو اسماعیل نے کہا بابا میری ایک خواہش ہے باپ رہا اٹھا نہ جانے رہے اسماعیل کے منہ سے کیا نکلے فرمایا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو کہا بابا خواہش ہے کہ زدا کرتے ہوئے مجھے سیدھا نہ دکھاؤ الٹا دکھاؤ کہا بیٹے وہ کیوں فرمایا بابا تو باپ ہے میں بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے کہ گردن پہ چھری پھرے میری پہچانی پہ سکن آئے تیرا ہاتھ کھرا جائے آسمان والا ناراض ہو جائے میں چاہتا ہوں تو چھری پھیرے تیری نگاہ میرے چہرے پہ پڑے ہی نہیں جب تک جوش میں آئے ہی نہیں چھری کی تیزی میں کمی پیدا ہی نہ ہو اللہ کا امتحان پورا ہو جائے میں کٹ جاؤں تو شروع ہو جائے کلم اسلم بطل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والے کے سب کبھی تاریخ ہو گئی زمین چڑھنی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بے چارا نہ اس سے پیش کر دیکھا تھا یہ جرت کا نظارہ جدھر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی فری ہلکو میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی نصیحت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا دیکھا باپ کاٹنے کے لیے بیٹا کٹنے کے لیے تیار آسمان والا دیکھ رہا بد تاری کاری حلقوم پہ پھیری بنا دینا ہو انیا ابراہیم قد سب دفتر ہو جا ہم نے کہا ابراہیم آنکھیں کھولو تو صحیح اپنی چھری کے نیچے دیکھو تو صحیح کے کام ہے آنکھیں کھولی دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہا ہے اور جنت سے آیا ہوا دمبا کٹا پڑا ہے نہ دے نہ انیا کرو جاؤ تو امتحان میں کامیاب اترا خود کو بدلا کیا دیا املا کٹا کا ہم بدلا لیتے ہیں کیا بدلا مترکنا بالآخری بدلا یہ دیا جب تک دنیا میں محمد کی امت کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا تیری سنت کو تازہ کرے گا ہر برس آج ہم اس سنت کو پیدا کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز سے اپنے دن کا آغاز کیا سجدہ ادا کر کے گھروں کو پل کے اس ارادے کے ساتھ اللہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو اپنے جانور کو تیری بار میں قربان کر رہے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ آج جانور کی قربانی دے رہے ہیں اگر تو نے سوال کیا کبھی وقت آیا اپنی اولاد کی قربانی سے بھی دیر نہیں کریں گے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیں گے ان ارادوں کے ساتھ جس نے اپنے جانور کو سبا کیا اس کی تو قربانی رب کی بار میں قبول بہت ہوئی اور جس نے گوشت کو کھانے کے لیے اپنی تبنگری کو جتانے کے لیے نمود کے لیے نمائش کے لیے ریاکاری کے لیے قربانی دی قرآن والے نے کہا لم جلال اللہ لہو بہا گلا دلاؤ لو نہ تمہارے خون رب کو پہنچتے ہیں نہ تمہارے گوشت گلا کے جلال حسران کم رب کی بار میں قبول ہوتا ہے تو دل کی نیت قبول ہوتی ہے کس نیت سے قربانی دے رہے ہیں اپنی نیتوں کو درست کرو اپنی نیتوں کو صحیح کرو اپنے ارادوں کو پختہ کرو اللہ یہ مال تو نے دیا تیری راہ میں لکھا ہے اگر وقت آئے ضرورت پڑے اللہ جانوں کی قربانی اور کعبے کے رب کی قسم ہے آج انڈونیشیا سے لے کر مراکز تک اور پاکستان سے لے کر قبرص تک کے مسلمان خار ہے پریشان ہے مند ہے بے ہے بے بس ہیں مجبور ہے مخور ہے مظلوم ہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ باقی نہیں رہا جب ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ تھا مشرق اور مغرب ان کے غلام تھے کائنات ان کی حکمرانی تھا آج مسلمان کسی کفر کے ملک پہ حملہ آور نہیں ہوتے کبر کی سرحدوں پر یلغار نہیں کرتے آج مسلمان حکومتیں اپنے عوام پر یلغار کرتی اور عوام اپنے حکمرانوں سے ٹکراتے خبر کیا ہے خبر محمد الرسول اللہ کی بات یاتی اللہ کے زمان لا جب کا الاسلام اسلام اس کو بلا یب کا من القرآن اللہ رسم ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا مسلمان کوئی نہیں رہے گا قرآن کے حروف رہ جائیں گے قرآن پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا تدا علیکم العمر کما تدا اللہ تعالیٰ پیدل کفا قومیں تم پہ اس طرح چوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ چوٹ پڑے گی پوچھنے والا کوئی بدر کا غازی کوئی حنین کا مجاہد تھا قلت ان تھا امن یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم اس دن اتنے ہی تھوڑے ہوں گے کونے ہم پہ پڑے پرما اللہ بلن تم کثیر بلا کم غسا کا غسا اس پھیل نہیں تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری مثال پانی کے اوپر نمودار ہونے والے بلبلوں کی ہوگی جن کی کوئی حیثیت نہیں آپ مسلمانوں ہماری حالت یہی ہے اسرائیل دن بنا رہا ہے انڈیا دن بنا رہا ہے روس افغانستان کے مسلمانوں کے خون سے ہو لکھے رہا امریکہ مشرق وسطی میں مسلمانوں کو ذبح کروا رہا اور ہمارے حکمران بدیانت خان چور لٹیرے قوم کی مالوں آبروں عزتوں جانوں کو لوٹنے والے اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچھا کر اس کے نیچے مسلمان عوام کو دبا کر ایسے عشرت کی زندگیاں گزارا سبج یہ ہے ہمارے شریر اور خاص ہو وہ مسلمان جو میدان جنگ میں کھڑے کبار کو للکارا کرتے اور حکمران ان کے پیچھے نہیں آگے ہوا کرتے تھے آسمان سے ان کی مدد کے لیے رب کے نازل ہوا آج اور ملکوں کو چھوڑو یہ ملک پاکستان جو ضیاء حق کے باپ کے نام پر نہیں بنا تھا محمد الرسول اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر بنا آج اس ملک کو بنے ہوئے انتالیس برس ہو گئے انتالیس میں یوم آزادی بنا جھوٹ بولتے ہو یوم آزادی نہیں یوم غلامی پہلے انگریزوں کے غلام تھے اب دیسی صاحبوں کے اور امریکہ کے غلام ہیں کون آزاد اسلام کیوں نافذ نہیں ہوتا اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ امریکہ پسند نہیں کرتا اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ بڑی بات اور بدیانت آٹھ برس تک یہ جنرل حکمران رہا اس کو اسلام کی الگ سے ایسی توفیق نہیں ہوئی اقتدار سے جدا ہوا ملاؤں کو بیوقو بنانے کے لیے کہتا ہے شریعت مل کر یہ تعریف چلاؤ اور جب تو حکمران تھا کیوں نہیں شریعت کو نافذ کیا آج کام کو فکا کے چکروں میں ڈال کر ان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے سن لو مسلمانوں جب تک تمہارے اندر خلیل اللہ کی قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب تک تمہاری قسمت کے دن جب تک تمہارے دل بدلے نہیں جائیں گے تمہاری قسمت جاگے بھی نہیں کے رب کی قسم ہے مسلمان آگ جاگ پڑے ساری کائنات ان کی غلام بن جائے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کے دن قربانی کرتے ہوئے سارے اب آپ اسی سے قربانی کریں گے اللہ آج تیری راہ میں جانوروں کا قربان کرے کل حکم دے گا تو اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہمت اور جذبہ پیدا کروائے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 اللهم صل على على محمد محمد وعلى وعلى كما صليت ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد چار دنوں تک قربانی ہوتی ہے چوتھے دن کی اثر تک سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی دی جا سکتی ہے جو لوگ تین دن کہتے ہیں قرآن و سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں اور جب قرآن و سنت میں وجود نہیں ملتا خدا کی بات کرتے ہو بتلاؤ تو اسلام کا دور اولی تھا صدیق کا دور فاروق کا دور جنورین کا دور علی جب کا دور رضوان اللہ علیہ مجمعین اس زمانے میں کون چلتی تھی اس زمانے میں اگر چلتا تھا یا رب کا کون چلتا تھا یا محمد کا فرمان چلتا تھا اور پھر لو وہی زوری نہ ماری وہی نامحکنی دل کی علاج اس کا وہی آب رسات انگریز ہے چاہتی جب تک کسی یقین کو اختیار نہ کرو گے جو صدیق اس علی نے اختیار کیا تھا رضوان اللہ احمد نہیں اس وقت تک تمہاری زندگی اور تمہارے احوال نہیں بدل سکتے چار دن تک قربانی دی جا سکتی ہے سب سے افضل دن قربانی کا آج کا دن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن سب سے افضل کام جو ہے وہ خون کا بہانا اور جانوروں کا قربان کرنا ہے عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد مسلمان کو سب سے پہلا کام اگر اس کو توفیق ہو تو جانور کی قربانی کا کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جاتے ہی آدمی کو پتا ہے آپ کو مسئلے کا دن کچھ کھا کے نہیں آنا چاہیے بلکہ اس وقت تک کچھ نہیں کھانا چاہیے جب تک کہ اپنے جانور کو قربان کر کے اس کا گوشت پک کے تیار نہیں ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کریں یہ سنگ طریقے اگر کسی نے آج کے دن قربانی نہ دینی ہو باقی تین دن تک اس دن کے علاوہ قربانی دے سکتا چوتھے دن کی قربانی اس لحاظ سے بہت افضل ہے کہ لوگوں کو یہ سنت یاد نہیں رہی اگر کوئی شخص اس سنت کو لوگوں کی نظروں میں اجاگر کرنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے چوتھے دن کو قربانی دیتا ہے اس کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے من اللہ یا ان کا امتی فلاح اجر و میرا تو صحیح جس نے میری سنت کو بےچنے کے بعد زندہ کیا اللہ اس کو سو شہید کا سوال بتا کرے اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے بہرحال قربانی کے جانور کے لیے تندرست توانا ہونا ضروری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایپ دار جانور کی قربانی جائز نہیں لنگڑا ہو پھینگا ہو کانا ہو دم کٹی ہوئی ہو کان کٹے ہوئے ہو دانت ٹوٹے ہوئے ہو ایسا جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے جانور کے قربانی کے لیے ڈینگا ہونا شرط ہے ماسوائے زندے اور بھیڑ کے بچے کے کہ اگر خوب موٹا تازہ پلا ہوا ہو اس کے لیے اجازت دی عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد مسلمان کو سب سے پہلا کام اگر اس کو توفیق ہو تو جانور کی قربانی کا کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی کو پتا ہے آپ کو لگنے کا کہ عید کے دن کچھ کھا کے نہیں آنا چاہیے بلکہ اس وقت تک کچھ نہیں کھانا چاہیے جب تک کہ اپنے جانور کو قربان کر کے اس کا دیش پک کے تیار نہیں ہو جاتا اسی کے ساتھ اپنے روز رفتار یہ سنت طریقے اگر کسی نے آج کے دن قربانی نہ دینی ہو باقی تین دن تک اس دن کے علاوہ قربانی دے سکتا ہے چوتھے دن کی قربانی اس لحاظ سے بہت افضل ہے کہ لوگوں کو یہ سنت یاد نہیں رہی اگر کوئی شخص اس سنت کو لوگوں کی نظروں میں اجاگر کرنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے چوتھے دن کو قربانی دیتا ہے اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے من یا سنتی اندازہ فساد اجر فلاح میرا تو شہید جس نے میری سنت کو بکنے کے بعد زندہ کیا اللہ اس کے سو شہید کا فلا کرے گا اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے بہرحال قربانی کے جانور کے لیے تندرست توانا ہونا ضروری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار جانور کی قربانی جائز نہیں لنگڑا ہو پھینگا ہو کانا ہو دم کٹی ہوئی ہو کان کٹے ہوئے ہو دانت ٹوٹے ہوئے ہو ایسا جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے جانور کے قربانی کے لیے بوندا ہونا شرط ہے ماس وائے دمبے اور بھیڑ کے بچے کے کہ اگر خوب موٹا تازہ پلا ہوا ہو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اگر اس کی عمر پوری ہو کھیڑا بھی ہو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے لیکن عام جانوروں کے لیے دوندا ہونا شرط ہے جب تک جانور دوندا نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے بکرا بھیڑ کا بچہ دمبا اس سے ایک فرد اپنی طرف سے یا اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے قربان کر سکتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف قسم کی قربانی دی ہے آپ نے ایک موقع پر اپنی طرف سے عید کے دن قربان کی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو ظاہر یہ کہتے ہیں آج غریبوں کا دور ہے کیسے دے دے ان کو یہ پتا نہیں کہ جیسے اسرا کے دن جبکہ مسلمان انتہائی فقر و فاقہ کا شکار تھے محمد الرسول اللہ نے اپنی جانب سے سو اونٹ قربان کیے یہ نہیں کہا تھا لوگ غریب کو پیسے سو اونٹ تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے باقی علی المتضا کو کہا کہ سینتی اونٹوں کو تم ذبح کرو میری طرف اور جب توقیق نہ تھی تھوڑے پیسے تھے اس دن ایک بکرا ایک دمبے کا بچہ اپنی طرف سے قربان کیا اور کہا اللہ منی ومن اہل تھی اللہ یہ میری طرف سے اور میرے سارے گھر والوں کی طرف سے اور نبی کا اپنی امت سے پیار دیکھو دو ہی دمبے تھے ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا کہا اللہ من امتی اللہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو دیندہ قربان کرنے کی شکت نہیں ہے اتنا پیار تھا نبی کو اپنی امت اس سے معلوم ہوتا ہے اگر آدمی تبنگر ہے اس کو زیادہ قربانیاں دینی چاہیے اپنی طرف سے الگ اپنے بچوں کی طرف سے الگ اور اگر توفیق کم ہو تو سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جمبا یا ایک بکری کا بچہ یا ایک جانور قربان کیا جا سکتا ہے ایک جانور ایک قربانی اور اگر گائے قربان کرے تو اس میں سات حصے اگر اونٹ قربان کرے تو اس میں دس حصے ہوتے ہیں جانور کے لیے میں نے پہلے بتلا دیا ہے ایک اور مسئلہ ہے بعض لوگ کساب کو اجرت کے طور پر جانور کی کھال دے دیتے ہیں حرام ہے جانور کا کوئی قربانی کے جانور کا کوئی حصہ نہ فروخت کیا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ اجرت کے طور پر لیا جا سکتا ہے اگر کھال آدمی چاہے اپنے استعمال کے لیے رکھ لے یا سچا و خیرات کر دے مدرسوں کے لیے دینی تنظیموں کے لیے ہسپتالوں کے لیے چکاخانوں کے لیے ان جانوروں کی قربانی ان جانور جو ان کو قربان کیا جاتا ہے ان کی کھانوں کو دیا جا سکتا ہے لیکن نہ ان کو بیچا جا سکتا ہے نہ ان کو اجرت کے طور پر دیا جا سکتا ہے اسی طرح دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عید کی قربانی دیتے ہوئے صرف سمندروں کو امیروں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے بھر ہی کو یاد نہ رکھے بلکہ سفل ملا بات ملک کا اللہ نے اپنے قرآن میں کہا خود کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ خود کھاؤ اور خود بھی کھائے غریبوں کا بھی حصہ نکالے اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جانور کے کم از کم تین حصے کرنے چاہیے ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے دوسرا حصہ دوستوں عزیز اور رشتے داروں میں تقسیم کریے اور تیسرا حصہ فقیروں میں غریبوں میں بانٹنے کے لیے بعد لوگ سارا کا سارا جمبا جما کر کے اپنی فریجوں میں لگا لیتے ہیں ان لوگوں کی کیا قربانی ہے اگر آدمی اتنا ہی تقریب اور اتنا ہی کنجوس ہے اس نے قربانی سے کوئی سبق اور قربانی سے کوئی درخت حاصل نہیں کیا ہے اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھے کہ قربانی دے کر خود بھی کھائیں احباب کو بھی کھلائیں فقیروں کا بھی اس میں حصہ رکھیں مجھے نیل صاحب نے کہا ہے کہ قربانی کی کھانے کے لیے اعلان کر دیتے اگر دوست دینا چاہیں تو جامع مسجد چینی آبادی میں مدد کے لیے دے سکتے ہیں اسی طرح مرکزی دفتر خادمان میں لارے روڈ کے اور ابھی زو فورس کے لیے دے کر دوست چاہیں وہاں تو وہاں کھانے پہنچا دیں یہ قربانی کے مختصر سے مسائل تھے جن کو میں نے بیان کیا ہے ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تیرہ تاریخ کی شام تک بلند آواز سے تقریریں پڑھنی چاہیے اسی آواز سے تقریریں پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے پزل کرم سے آپ نے سنت کے مطابق نماز عید ادا کی خطبہ انتہائی اطمینان کے ساتھ سنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا یقین نظر کہاں فرمائے گا مسئلہ یاد رکھیے یہ کوئی مسئلہ نہیں جلدی نماز پڑھ لے تاکہ جلدی قربانی ہو جائے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اوپر کسی نے کافی ڈالی ہوئی ہے اگر دیر ہو جائے گی تو کافی کے نیچے سے یہ باہر نہیں نکل سکے گا یہ مسئلہ یا انتہائی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سنت کے مطابق کھلے میدان میں اطمینان کے ساتھ انتظار کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ گھر جائے پورا پورا دن آدمی روزہ رکھتا ہے آج تین گھنٹے چار گھنٹے اگر روزے میں رہ جائے گا تو ان شاء اللہ فرق نہیں پڑ جائے گا اور پھر اپنے اندر قربانی اور اشار کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے سب دوست مل کر آج کے دن کی مخصوص دعائیں مانگے کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعاؤں کا دن قرار دیا ہے انتہائی خوشی اور خزو کے ساتھ لمبی دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اللہ جن کے والدین بوڑھے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ آج کے دن ہم دعا کرتے ہیں ان کی مت فرما اللہ ہمارے فوج سلطان کی مت فرما اللہ یہ ملک پاکستان تیرے نام پہ بنا اللہ راسما نے اس پر راستہ صاحبانہ قبضہ جما لیا اللہ تیرے دین کو دور کر دیا اللہ ان کو ہماری نظروں سے دور کروا اللہ اس ملک میں کتاب و سنت کے قوانین جاری کروا اللہ اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا اللہ آج کے دن قربانیاں دیتے ہوئے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو جس کی قربانی قبول ہو گئی قیامت کے دن اتنی ملیں گی جتنی قربانی کے جانور کے بال ہوتے ہیں اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرنا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرنا اللہ جن کو توفیق نہیں ہے اللہ ان کو قربانی دینے کی توفیق عطا کرنا اللہ ہمارے ملک سے رحم فرما اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما اللہ اسلام کی محنت کرنے والوں کی مدد فرما اللہ اسلام کی جد جہد کرنے والوں کو کامیاب فرما اللہ شریروں کی شرارت سے بچا اللہ حاصلوں کی حصے سے محفوظ فرما اللہ اپنی خیر پر کافی حاصل فرما بہت سے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجات پوری فرما اللہ جتنی خواتین جتنے مرد یہاں موجود ہیں اللہ سب کی حاجات پوری فرما اللہ سب کے ارادوں میں برکت فرما اللہ سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر ہی محمد اللہ علیہ ارحم الراحمین ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولدهم فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها من بعد وصية يوصين بها أبدين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون منها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من من بعد وصية وصية أو دين الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعط الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والناس يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهم من الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا يحل لكم أن تردوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتناموا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وتدعف مع بعضكم إلى بعض وآخر منكم ميثاقا غليظا ولا تنفحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين المختلف إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الكريمة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله لگی کرنے کے پورن در نئے وات ہوئی وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير رم ولا متخذات أخدان فإذا فات فإن أتين بفاحشة فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا يذل له ومن يذله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة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 اللہ اکبر و اللہ علم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر و اللہ علم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر و اللہ علم آزاد آج کا دن مسلمانوں کی خوشی کا بہت بڑا دن ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کی سرحد کا اور سرور کا دن ہے جنہوں نے گزرے ہوئے سارے مہینے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اس بنا پر کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا اور وہ محرمات شرعیہ سے بچے رہے ان تمام چیزوں سے لوگوں نے اختلاف کیا جن چیزوں سے رب کائنات نے یا رحمت کائنات نے انہیں روکا اور ان اعمال کو محاتے رہے اور ان اعمال کا ارتقاب کرتے رہے جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا یا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ امام کائنات نے کہا کہ یہ دن جسے عید فطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ فکر کہتے ہیں افطار کو کہ مومنوں نے مہینہ بھر انتیس دن یا تیس دن اللہ کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ حرام چیزوں سے بچائے رکھا بلکہ اللہ کے حکم پر انہوں نے حلال چیزوں سے بھی ترک کر دیا کھانا حلال تھا پینا حلال تھا لیکن انہوں نے رب کے حکم کی تعمیل پر حلال اور پاک کانے کو چھوڑے رکھا گرمیوں کی شدت اور دھوپ کی کمازت دن کی کلالت انہیں رب کے حکم کی تعمیل سے منع نہ کر سکی روک نہ سکی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اس پورے مہینے کو اللہ کی اطاعت میں اللہ کی بندگی میں نبی پاک کی فرما برداری میں گزارا امام کائنات نے اس فرمایا کہ یہ دن ان کے لیے بہت بڑی سعادت کا اور خوش بختی کا دن ہے اور یہ دن ان کے لیے اللہ کے انعام کا دن ہے کہ لوگ جب میدان عید میں آتے ہیں نماز عید پڑھنے کے لیے اس رات جس رات کے چاند نمودار ہوتا ہے رب کائنات اپنے فرشتوں کو حاضر کرتا ہے اے میرے فرشتوں مجھے بتلاؤ کہ اگر کسی شخص کو کسی کام پہ لگایا گیا ہو اور اس نے اس کام کو صحیح طریقے پر ادا کیا ہو تو ایسے شخص کو اس کے کام کا کیا معاوضہ ملنا چاہیے اللہ کے فرشتے جواب دیتے ہیں الہ العالمین ایسے شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ ادا ہونا چاہیے رب کائنات پھر اپنے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میرے یہ بندے جن کو میں نے ایک مہینے کے کام پر معمور کیا اور انہوں نے پورا مہینہ میرے حکم کی تعمیل کی محنت کی جس مزدوری پہ میں نے انہیں لگایا اس سے لگے رہے نہ دن کی لمبائی نہ موسم کی گرمی انہیں میرے حکم کی تعمیل کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکی یہ میرے مزدور ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی اپنا کام ایمانداری کے ساتھ نبھایا اور آج ان کے معاوضے کا دن ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ تو نے ان کو کیا معاوضہ ادا کرنا ہے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں دار ہو میں نے ان کو معاوضے میں جنت فرما دی ہے کوئی بندہ جس نے میری رضا کے لیے روزے رکھے میری رضا کے لیے بھوک برداشت کی میری رضا کے لیے گرمی برداشت کی میری رضا کے لیے شدت کی حدت کی پیاس اس کو برداشت کیا میں اس بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اے فرشتوں گواہ رہا ابھی دن کا سورج طلوع نہیں ہوگا کہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر چکا ہوں گا اور اسی مقصد کے لیے مومن پھر اس میدان میں آتے ہیں میدانوں میں جمع ہوتے ہیں تاکہ اپنے رب کا شکریہ ادا کریں اس توفیق پر جو رب نے انہیں ادا کی کہ اگر رب انہیں توفیق نہ بخشتا تو وہ اس ماہ مقدس کے روزے رکھ سکتے نہیں تھے اللہ نے انہیں بخشی اللہ نے انہیں عطا کی روزے انہوں نے پورا کیے اللہ کی تقدیریں کرتے ہوئے آئے اور پھر شکرانے کے طور پہ رب کی بارگاہ میں جھک گئے مومنوں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ہم کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی ذات کی رضا کے لیے صرف اپنی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے کی سعادت مکھی اس لیے کہ امام کائنات نے حاصل فرمایا ہے باقی تمام ارادات میں ریا کی گنجائش ہو سکتی ہے روزہ تنہا ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کی کوئی گنجائش نہیں آدمی حج کرتا ہے ممکن ہے حج کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آ جائے لوگ مجھ کو کہیں گے کہ بڑا حاجی ہے نماز پڑتا ہے ممکن ہے اس کے ذہن میں ہو لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے نمازی ہے زکات دیتا ہے ممکن ہے اس کے دل میں یہ خیال ہو لوگ مجھے کہیں گے بڑا مخیر ہے بڑا تمنگر ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے جہاد کرتا ہے ممکن ہے اس کے دل میں خیال ہو لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے بڑا دلیر ہے میرے آقا نے کہا کہ میرا رب نے کہا ہے بیان کرنے والا اللہ اور روایت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے کہا میرے رب نے کہا ہے فائل نہ ہوئی روزے میں ریا کی گنجائش نہیں ہے روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ صرف میری خوشنودی کے لیے رکھتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روزہ رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کو اس بات کا علم ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا گھر والوں کے سامنے رکھ لے ایک میں جا کے خلوت میں جا کے تنہائی میں جا کے پانی پی لے کھانا کھا لے رب کے سوا اس بات کو کوئی جانتا اسی لیے اللہ نے کہا اے میرے حبیب روزے داروں کو کہہ دو روزہ تم نے صرف میرے لیے رکھا اور اس کی جگہ بھی میں ہی تمہیں عطا کروں گا لوگوں روزے کمانا کیا ہے روزے کمانا یہ ہے اپنے آپ کو صبر کا عادی بنانا اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنانا اپنے آپ کو بھول کر پیاس کا عادی بنانا اس بات کے لیے اس بات کے لیے کہ اگر کوئی اسلام پہ کرا وقت آئے مسلمانوں پہ کرا وقت آئے تو ہم رمضان کی تربیت سے روزہ کی صبر کا مظاہرہ کریں ہمت کا مظاہرہ کریں جد و جہد کریں کوشش و کابض کریں اور آج آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم روزے کے مقاصد کو اپنے سامنے رکھے سبب کیا ہے سبب یہ ہے آج ہمارے ملک کے و پیش میں وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اس کے و پیش میں بے شمار خطرہ کر وجہ لے رہے ہیں ایک طرف سے روس کا خطرہ ہے دوسری طرف سے ہندوستان کا خطرہ ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف جہاں سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کو ان دو مہاجوں پہ ہونا چاہیے تھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ فوج نے دونوں مہاج چھوڑ کر اپنے کیمپ ہمارے سروں کے اوپر لگا دیے ہیں آج جس قبر کرامٹ اس ملک پہ آیا ہے اس خبر کلا وقت کبھی کسی ملک میں نہیں آیا کہ چوکی بار گھر کی حفاظت کی بجائے گھر والوں کو لوٹ رہے ہیں اور گھر کے دروازے کھلے ہیں جو چور چاہے آ جائے جو ڈاکو چاہے آئے جس کے من میں آئے لوٹ جائے جس کے من میں آئے پامال کر جائے ہم ہر روز کی خبریں پڑتے ہیں انڈیا نے اپنے بارڈر سے فوجیں لگا دی ہے روس افغانستان میں کسی قسم کی مصالحت کے لیے تیار نہیں ایسے عالم میں جبکہ چوکی بار دروازوں کو چھوڑ کر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں قوم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ساری قوم جہاد کا سبق حاصل کرے ساری قوم اپنے آپ کا محنت اور مسقت کا عادی بنائے اور یاد رکھو جو قوم غلام نہ بننا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اسے غلام نہیں بنا سکتی ہے آج افغانستان کے مجاہدوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر روسی جا رہی ہے کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت روس اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود افغانیوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے سبق کیا ہے کون زندہ ہے کون جاگ رہی ہے کون میں جذبہ جہاز زندہ ہے اور آج ہمارے حکمران بجائے اس بات کے کہ وہ ہم نے جذبہ اجہاد پیدا کرتے وہ ہمیں تھپتیاں دے دے کے سلا رہے ہیں لوریاں دے دے انڈیا کہتا ہے میں نے اپنی فوجیں کو بھیج بھیجی ہمارے حکمران کہتے کچھ بھی نہیں ہوا تم آرام سے بیٹھو سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ ہر وہ حاکم جو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے وہ اپنے آرام سے ڈرتا ہے کہ اگر یہ چاہ گئے سب سے پہلے یہ میری کرسی سے مجھ کو محروم کریں گے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے تم پورے ملک کو خطرات کے داؤں پہ لگائے ہوئے ہو میری اس سن لو میں نے چھتر کی عید یہاں پڑھاتے ہوئے جبکہ بٹوں کے خلاف ابھی کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی میں نے یہاں پسند گوئی کی تھی جو لوگ پرانے عید پڑھنے والے ہیں انہیں یاد ہوگا میں نے چھتر کی عید میں کہا تھا تو جو لوگ عوام کے حقوق کے ڈاکہ ڈال کر انہیں خراب دیتے ہیں رب ان کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن کھلا نہیں چھوڑتا یاد رکھو تم بھی خدوں سے بہتر نہیں ہوٹوں نے قوم کو روٹی کپڑا مکان کا جھوٹا وعدہ دیا تھا اور تم نے کون کو اسلامی نظام کا جھوٹا وعدہ دیا ہے وہ بھی جھوٹا تھا تم بھی جھوٹے ہو وہ بھی یہاں سے چلا گیا تم بھی ان شاء اللہ یہاں سے جانے والے ہو کوئی جھوٹا اس ملک کے اقتدار پہ قابض نہیں رہ سکتا اور میں کہوں گا لوگوں کو ظلم اسی طرح ہے گڑبڑیت اسی طرح ہے جاؤ میرے ان بزرگوں کو میرا پیغام پہنچا دو جو یہ کہتے ہیں کل بڑا فلم تھا آج فلم نہیں ہے جناب والا ظلم ظلم ہے چاہے آن لائن ظہیر پہ ہو چاہے کرم الدین پہ ہو شرم کی بات ہے ہم پہ ظلم ہے تو ہم کہتے ہیں ظلم ہے دوسرا تحلیل ہے تو ہم کا تحصیل نہیں ہے جو اس شاہی قلعے کے اندر دیکھو آج بھی بے گنا اس کے عقوبت خانوں میں اصولت کا شکار بنائے گئے ہیں آج بھی عورتوں کو جیلوں میں پھانسا گیا ہے آج بھی لوگوں کو پڑھا جاتا ہے آج بھی لوگوں پہ انکم ٹیکس کے چھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں آج بھی لوگوں کو مختلف الزامات میں ملوث کیا جاتا ہے فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ بھٹو یہ کام سوشلزم کے نام پہ کرتا تھا اور آج کے حکمران یہ کام اسلام کے نام پہ کرتے ہیں افسوس کی بات اور آج آج اخبارات میں خبر چکی ہے شکر ہے اسلامی نظام آ گیا جھوٹ جو ہو یہ ہیرا منڈی کا بازار تمہارے منہ کے اوپر تماچا ہے تم کہتے ہو اسلامی نظام آ گیا ہے اسی اسلامی نظام میں ہیرا منڈی کا بازار کھلا نہیں رہتا ہے جھوٹ بولتے ہو کام کو فروغ دیتے ہو کام سے دھوکہ کرتے ہو یاد رکھو اللہ کی لاٹھی سے کر جاؤ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جب سر پہ پڑتی ہے تب پتا چلتا ہے جھوٹ نہ بولو اس ملک میں اسلام کا نہ رکھو ہم نے تین سال تک خاموشی اختیار کی بعض اوقات ابتدائی طور پر ہم دھوکے میں آئے ہم نے ساتھ بھی دیا آج پھر دیکھا کہتے ہیں ضلع جرم ہے ضلع جرم ہے لیکن ضلع کے اجے کھلے ہیں شراب جرم ہے شراب کے اب دیکھ ہیں پچھلے دنوں اخبارات میں آیا تھا کراچی میں شراب بنانے والے کارخانے سے اتنا ٹیکس وصول ہوا ہے ماشاء اللہ یہ جو ٹیکس وصول ہوا ہے خالص شراب کا خالص شرم کا ان سے ان ملاؤں کے وسیقے لگا دو جو چھوٹی تمہاری مدو سنا کرتے ہیں تاکہ ان کے پیٹ میں کوئی لکمہ حلال نہ جانے پائے رہ گئی ہماری بات تو سن لو ہم پہلے ہی بھی ہیں ہم نے پہلے دن ہی سے یہ یاد کر رکھا ہے کہ سر جھکے گا تو کبریا کے سامنے جھکے گا دنیا کا کوئی طرح سے بڑا حکمران ہمارا سر کو تاثر طور پر اپنے سامنے جھکانے کی ضرورت کر سکتا نہیں ہے آج ہم پہلی دفعہ کھل کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب والا پلٹ پاس آ جاؤ اسلام کا مزاج نہ کراؤ اسلام کی بے حرمتی مت کرو اسلام کے نام کو دھکا مت لگاؤ اسلام کے نام پہ دھکا مت لگاؤ یا کرسی چھوڑو یا اسلام کا نام چھوڑو دو چیزیں اکٹھی چل سکتی نبے دن کا نام لے کے آئے اور وہ سادہ لوگ یہ ہمارے مسلم لیگ کے بھائی بڑے سادہ یہ سمجھتے ہیں ازانوں سے بھاگ جائے گا کبھی جن ازانوں سے بھی بھاگے ہیں جن کے لیے کسی بڑے لاٹھی والے عمل کا سہارا لینا پڑتا ہے اور مجھے افسوس ہے میں کسی کا نام لے کر تنقید کا بھی نہیں ہوں لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے پاس لیڈر گونے کر کے مسئلے نیوسی دھوم بھاؤ اور بڑے اس ملک کی لیڈرشپ کے قابل ہے کابے کے رب کی قسم ہے اگر اس ملک کی قیادت میں مومن قابل ہو ان شاء اللہ زمین اپنی خراب کو لے گی آسمان سے رحمت کی برکھا رکھے گی لیکن افسوس یہ ہے حکمران ہم کو ملے جادوگر اور لیڈر ہم کو ملے مت کرے وہ جادو کی دھی بچاتا ہے یہ رقص کرتے ہیں ہماری بدکسمتی کا اس سے بڑا سبق کیا ہے لیکن یاد رکھو میرا یہ عقیدہ ہے جو شخص اسلام سے مزاج کرتا ہے اس کے لیے تحریک چلانی لیڈروں کے ذمہ نہیں بلکہ اس کے خلاف تاریخ دلانی رب اپنے ذریعے لے لیتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر یہ راہ راست پہ نہ ان کے خلاف تاریخ چلے گی ان کے خلاف تاریخ بولے ان کے خلاف تاریخ چلے گی اور انشاءاللہ یہ یہاں سے جائیں گے یہ یہاں سے اور اونچی بولو یہ یہاں سے جائیں گے اور نہیں جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کا نکال کے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ یہ ملک کسی کے باپ کے نام پہ نہیں بنا مجھے معاف کر دو میں سچی بات کہتا ہوں چاہے کیوں نہ ہو یہ ملک کسی جرنیل نے پتہ نہیں کیا یہ ملک کسی کرنیل نے پتا آج وہ لوگ ہماری قسمتوں کے مالک بن گئے جب لوگ اسی میدان میں جنگ آزادی لڑ رہے تھے یہ انگریز کے بھوت پالش کر رہے تھے آج یہ ہمارے مالک بن ہیں ہم نے تمہیں ڈھیل دی اسلام کے نام پر لیکن ہم اسلام کے نام پہ تمہیں مزاق کرنے کی ڈھیل ہم تمہیں اسلام کے نام پہ مزاق کرنے کی ڈھیل اسلام جس دن اسلام آئے گا کائنات خود گواہی دے گی آسمان کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن حادثہ نہیں ہوتا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن اخبار کی سرخیوں پہ یہ نہیں ہوتا کہ بیس مر گئے چالیس مر گئے اور ٹھیک ہے غلط ہے یہ برکت ہے خدا کی کہ خدا کا آزاد ہے اور جس ملک میں اسلام ہوتا ہے وہاں حادثے نہیں ہوتے وہاں آسمان سے رحمت کی برکھا برستی ہے بازا جاؤ پلٹ جاؤ مگر نہ یاد رکھو تم سے بڑے بڑے جرنیل اس ملک کے قابض ہیں تم تو صرف جرنیل ہو اس ملک کے فیلڈ مارشل بھی قابل رہے ہیں لیکن رب کی نظر میں نہ فیلڈ مارشلوں کی کوئی اہمیت ہے نہ جنرلوں کی نہ نوابوں کی کوئی اہمیت ہے نہ خاندانوں کی رب کی نگاہ میں ان لوگوں کی قدر قیمت ہے جو اس کی بستیوں میں اس کا نظام نافذ کرنا چاہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ شاء اللہ وہ دن آئے گا جب اس بر شریر کے ان علاقوں میں جن کو پاکستان کہا جاتا ہے جب ان علاقوں پہ محمد کا پرچم لہرائے گا وہ دن آئے گا وہ دن اور وہ دن وہ دن جب اس ملک پہ محمد کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ اور ہم اس دن کے لیے جد و جہد بھی کریں گے اس دن کو قریب کرنے کے لیے تنازع بھی کریں گے اس دن کو قریب کرنے کے لیے اپنا خون بھی دیں گے اس کے لیے اپنا مال بھی قربان کریں گے اور اپنے رب سے دعا بھی اپنے رب سے دعا بھی کریں گے واخرہ الحمد للہ رب العالمین جی کے ساتھ دعا مانگو کہ یہ دن دعا کا دن ہے یہ کائنات نے اس دن کو اللہ کے شکرانے کا اور دعا کا دن قرار دیا ہے اس لیے خلوص دل کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں ہمیں دعا مانگو سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے اپنے ایمان کے لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے اور اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور اس کے لیے کہ اللہ اس ملک کی باغ دور ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو اس ملک میں تیرے نبی کا پرچم لہرائیں اور اللہ ان لوگوں سے ہمارا چھٹارا فرما تاکہ ہماری جان چھوٹے اب ہم نے خبر کی طاقت نہیں رہی ہے غور سے آمین کو تاکہ سی آئی ڈی والوں کو پتا چل جائے کہ بھابیوں میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے پتا چلے ان کو یہ رپورٹیں پہنچاتے ہیں جو پہنچا اور پہنچے کعبے کے رب کی قسم ہے ہم ہر اس شخص کے باغی ہے جو ہمارے محمد کا باغی ہے ہم صرف اس کے وفادار ہیں جو مدینے والے کا وفادار ہے باقی ہم کسی کے وفادار اور اس حکومت کی بزدلی کا کیا کہنا ہے میں نے جب سے پاکستان بنا ہے تاریخ کا طالب علم ہوں اس سے زیادہ بزدل حکومت کبھی نہیں دیکھی یہ اتنی بزدل حکومت ہے کہ اس حکومت پر ایک فرقے نے اس کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھا اور کام سے بات نہیں دیتے اس حکومت کی بزدلی کا عالم یہ ہے اس نے کہا جو شخص کہہ دے کہ میں مرزائی ہوں شیعہ ہوں گے سات سے مستفلا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے پہلے ہے لوگ جب تم کو معاف کر دیں ہم انشاءاللہ نہ اس کائنات میں معاف کریں گے نہ قیامت کے دن معاف کریں گے میں ان شاء اللہ قیامت کے دن جب نبی یہ محرم حوض کوثر پہ اپنے یار ابو بکر کے ساتھ اور اپنے دوست عمر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا میں کہوں گا اے اللہ کے نبی یہ وہ حکمران تھا جس نے اپنے اقتدار کے لیے تیرے ان دو ساتھیوں کو گالیاں نکلوانا گوارا کر لیا محمد تیرے دین کو نافذ نہیں کیا تم سوچنا تمہارا تمہارے تم نے اس ملک میں بزدلی کی وہ روایت قائم کی ہے جس کی چھتیس سال کے طویل عرصے میں کوئی مثال نہیں ملتی تم نے قوم کو کہا تم سی ہو جاؤ تاکہ تم وکاس سے بچ جاؤ تم نے قوم کو کہا تم نے ہو جاؤ تاکہ تم اشت سے بچ جاؤ اب اپناؤ اگر ایک آدمی تمہاری وجہ سے اپنا عقیدہ چھوڑ بیٹھا تو رب کی بار میں تمہارا جواب کیا ہوگا تم نے کبھی سوچا ہے اقتدار کی کرسی بڑی پیاری ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں یہ اقتدار بھی شراب کے تنخواہے کی طرح ہے جس کا شراب کا پہلا پہنانا بڑا لذیذ اور اس کی چلچٹ بڑی کڑوی ہوتی ہے اسی طرح اقتدار جب تک چمکتا رہے اس کا سورج بڑا عمدہ اور جب کھسکنے لگے تو اس سے زیادہ تلخی اور کوئی چیز پیدا کرتی کون تم سے تنگ آتی ہے تمہارا چہرہ دیکھ دیکھ کے اب تھک چکے ہو تھک چکے ہو کہ نہیں آپ اٹھاؤ جو کہتے ہیں تھک چکے ہیں لکھ لو یہ سارے سی آئی ڈی والوں ہم تھک چکے ہیں تمہارا چہرہ دیکھتے ہوئے مہربانی کرو اپنا یہ چہرہ ہماری آنکھوں سے آرام سے ہی چھپا لو مگر قوم جب تمہارا چہرہ چھپانے پہ آئے گی پھر تمہیں معلوم نہیں کہ پاکستان کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں تمہارے خلاف کیا کیا نعرے بلند ہوں اچھے انداز سے چھوڑ جاؤ بہتر ہے یہی بات ہم نے بھٹے کو کہیں نہ مانا یہی بات ہم نے یا یا خان کو کہیں نہ مانا یہی بات میں نے اس سے ان کھڑے ہو کے ایوب خان سے کہی نہ مانا پھر کیا ہوا پھر وہ تھے اور ہم تھے اور ہم کہتے تھے اسی باعث قتل آستہ سے منع کرتے تھے اکیلے پھر رہے یوسف یوں نہ ہو کر میں ایوب خان کو ملا اقتدار کے اترنے کے بعد کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی کما بھی ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا تنہا یا خان ہم نے دیکھا کہ لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کے دروازے پر اس کی حفاظت کے لیے پہرا بچھانا پڑا بھٹو اس کو تم جانتے ہو کہ بار پہ جس طرح تم نے لٹکایا اور جس طرح اس کی لاش اس کے گھر والوں کو بھی نہ دیکھنے دی یہ تمہیں بھی معلوم ہے اس لیے پہلے جو اقتدار آرام سے چھوڑ دینا پاکستان میں اچھا ہوتا ہے وغیرہ میں جب لوگ چھڑوائیں تو لوگ بڑے ایسے ویسے ہیں جو آرام سے نہیں چھوڑتا پھر چھوڑنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اس لیے آرام سے چلے جاؤ نہیں تو جلد سے کرواتے ہو اور زمین پروش قلم نبی زمین پروش اخبار نبی ہاتھ یہ جماتے ہیں بڑا جلسہ اور اس سے کہیں بڑے جلسے بھٹے سے ہوئے اس کے ساتھ تو ایک بندہ بھی نہیں ہے اس کے اپنے وزیر بھی ساتھ نہیں ہے جلسہ کرنا ہے آؤ لاہور کے اسلام میں تم بھی جلسہ کرو ہم کو بھی جلسہ کی اجازت دو دیکھو لوگ کس سے محبت کرتے اور کس سے نفرت کرتے ہیں تمہیں حق کا پتہ چلے دعا مانگو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اللہ افغانستان کے مظاہرین کی مدد کرے اللہ ساری کائنات کے مسلمانوں کو سربلند فرمائے اللہ صلی اللہ محمد محمد کما صلی ابراہیم حميد ابراہیم المجید اللہ على محمد محمد کما بارک ابراہیم ولی ابراہیم الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتعتروا قلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يؤمنون ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تمل تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه تم بوبی والی واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أخطئوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وأقل الله البيع وحرم الربا

فيها خالدون يمحق الله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وجوههم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانوا مولا فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا ينزلتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوا ليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتبوا المؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله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 ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاذب ولا جميل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه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 كسبت لا ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا